ہم تو صرف بنانے کی فکر میں ایک مکان کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بینک بیلے سانپ بن کے پیسے پہ بیٹھے ہر شخص نوٹ نوٹ روپیہ روپیہ شادیوں پر اتنا خرچ کرتے کہ ہندو خرچ نہیں کرتے بتاؤ قربانی دی کیا ہے حضرت صدیق کے اکبر آئیں گے سر سے لے کے پاؤں تک زخم ہوں گے کتنے تھپڑ کھائے کتنی مارے کھائے کتنی تلواریں کھائے خالد بن ولید کے جسم پہ ستر زخم ہوں گے نبی نے کیا قربانی نہیں دی رب نے کہا مکہ چھوڑو مکہ چھوڑا کتنے خطرے میں گئے اپنا پاک وطن چھوڑا رب نے کہا مدینہ چھوڑو مدینہ چھوڑا بدر میں بلایا عہد میں بلایا خندق میں خندق میں کھڑا کیا اور پھر کہاں کہاں لے گئے اکسٹھ سال کی عمر میں نبی کو تبوک لے کر گئے اکسٹھ سال کی عمر میں ہمارا بوڑھا بغیر سہارے لے کے چلنا گوارا نہیں کرتا میرے آقا نے ایک مہینے کا سفر کر ڈالا اس جہاد کی خاطر جس جہاد کی خاطر نبی نے مسجد نبی کو چھوڑا تم ڈیرا اسماعیل خان کو نہیں چھوڑ سکتے ہو تم یہاں کی مسجدیں نہیں چھوڑ سکتے ہو یاد رکھو جس نے قربانی دی ہے اس کی قبر بھی ہے اس کی آخرت بھی ہے اس کا حشر بھی ہے اس کا سب کچھ ہے جو یہاں بنا رہا ہے اس کے لیے سوائے حساب کی ذلت کے اور کچھ بھی نہیں